کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنا کے اس میں آرام کریں اور دن کو بنا جینی والا بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آمان رکھتے ہیں